امام مالک نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز دیر سے پڑھی اس وقت وہ کوفے میں تھے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا مغیرہ یہ کیا ہے کیا آپ کو پتا نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترے تھے انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے تو عمر نے عروہ سے کہا عروہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو کیا جبرائیل نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کا وقت متعین کیا تھا تو عروہ نے کہا بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے ایسے ہی بیان کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اسی